نالے کے حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سکون دل در مجلس اہل دل وائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں تین میں تم دیکھا کسے رام جانو دل سنا کسے میں ہے بھائی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانا چاہا اس وقت تمام ارواح کو جو روحیں انسان کی ہیں بنی آدم کی روحیں جو پہلے سے موجود تھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ارواح کو تخلیق کیا پھر آہستہ آہستہ انسان کی صورت سے ان کو زمین میں پیدا فرمایا تو یہ ارواح جتنی تھیں روحیں انسان کی بنی آدم کی سب کی سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے جمع فرمایا ایک جگہ قرآن پاک کی تصویر میں ہے کہ اس وقت تمام انسان چمٹیوں کسی جسم میں تھے جو چھوٹے چھوٹے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع فرما کر قرآن پاک میں ہے پوری بات اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا الس کو بے رقطی ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب کے سب نے بے زبان عرض کیا کہ قالو بلا بے شک آپ ہمارے رب رب کی معنی پالنے والا اب پالنے والے سے اگر اگر پالنے والے کی نافرمانی کرے تو بے وفائی ہے کہ نہیں جو پالتا ہے جو پیدا کرتا ہے جو پالتا ہے جو کھلاتا پلاتا ہے جو زندگی دیتا ہے جو صحت دیتا ہے جو عزت دیتا ہے اس سے آدمی بھاگ کے کہاں جائے گا ہاں، تو وہاں ہم نے یہ وعدہ کر لیا ہے ہم سب نے یہ وعدہ کر لیا ہے اب یہاں دنیا میں آ کر اپنی غفلتوں میں پڑھ کر ہم اس وعدے کو بھول گئے اس وعدے کو ہم بھول گئے اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو گئے یہ ہے بے وفائی اور دنیا والا کون ہے دنیا والا وہ نہیں ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے گاؤں بنگلے گاڑیاں بڑی بڑی ہیں دنیا والا وہ ہے دنیا دار وہ ہے جو اللہ سے غفلت میں پڑا ہوا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہے یہ ہے دنیا کا اگر ایک شخص کے پاس مال بھی ہے نوکر چاکر بھی ہے اور بہت اس کو اللہ نے بہت کچھ مال دیا ہوا ہے تو لیکن وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جان لگاتا ہے اپنی تو یہ دنیا دار نہیں کہلائے گا یہ تو اللہ والا ہے کیونکہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بادشاہت دی تھی پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے جنہوں پر حکومت ان کی تھی ہواؤں پر حکومت ان کی تھی تخت ان کا اتنا عالی شان تھا کہ اس ایک تخت کے اوپر ان کے پورا دربار لگتا تھا چھ لاکھ کرسیاں اس پہ ہوتی اس پہ ان کے وزرا وغیرہ سب بیٹھتے تھے اتنا بڑا تخت ہوتا تھا بیت المقدس سے ہوتا ہوا ایک مقام ہے اس کو وہاں پر جا کر اتر اور قرآن پاک میں ہے کہ کتنا کتنی مسافت طے کرتا تھا وہ مولوی صاحب نہیں ماہ کا اس میں ہے نا ہاں ایک صبح بھی ایک ماہ کی مسافت طے کرتا تھا اور شام کو بھی ایک ماہ کی مسافت ایک ماہ میں آدمی جتنا پیدل چل سکتا ہے اتنی مسافت وہ صبح میں اور اتنی ہی مسافت وہ رات میں طے کرتا اتنی عالیشان حکومت اللہ تعالیٰ نے کی تھی اور یہ واقعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ تخت اڑا چلا جا رہا تھا اور پرندے اس تخت کے اوپر چھایا کیے رہتے تھے پرندے اس پہ بڑے تخت کے اوپر سایہ کیے رہتے تھے وہ ایک دفعہ یہ تخت اڑا چلا جا رہا تھا وہ دیکھا کہ ایک نور زمین زمین سے نکلا اور آسمان تک گیا تو فرمایا ہواؤں کو حکم دیا کہ دیکھو کہاں سے یہ نور نکلا ہے اس کو لا کے ہمارے سامنے حاضر کرو تو ہواؤں نے اس وہ ایک شخص تھا جس سے وہ نور نکلا تھا ہواؤں نے اس کو اڑا کر تخت پہ حاضر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تو پوچھا کہ اے شخص نے کیا عمل کیا تھا یہ نور ایک نکلا ہے اور آسمان تک گیا تو نے کیا عمل کیا کہا میں نے تو کچھ بھی خاص عمل نہیں کیا آپ کے تخت کو دیکھ کے مجھے بڑا رشک آیا اور میں میں نے نے یہ کہا کہ سبحان اللہ ما اوتیا داود سبحان اللہ پاک ہے اللہ یہ تعجب افعال میں سے تھے سبحان اللہ کہ تعجب کیا کہ اللہ کیسی بڑی قدرت ہے آپ کی کہ آپ نے داؤد یعنی سلیمان علیہ السلام کو کیا شان شوقت عطا فرمائی بس یہ کہا تھا سبحان اللہ کہا تھا کہا کہ اے شخص تیرا سبحان اللہ کے نام سلیمان کی تمام تخت و تاج اور سلطنت سے کہیں زیادہ اچھا اس لیے اس لیے اس لیے کہ تخت و تاج تو دنیا ہی میں رہ جائے اور یہ تیرا سبحان اللہ جو ہے کہنا یہ اللہ کے یہاں جمع ہو یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا اس کا اور دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نا تو بے وفا کون ہے جو اللہ سے بے وفائی کرتا ہے اللہ سے ہم نے عہد کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی ہم آپ کی فرما برداری کریں گے ہم آپ کے تابع ہیں ہم آپ کے غلام ہیں تو آپ کی آپ کی حکمرانی سے ہم سر منہ انحراف نہیں کریں گے یہ ہے بے وفائی اگر ایک غریب آدمی ہے اور وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے تو یہ بھی دنیا دار ہے مال سے دنیا داری نہیں ہوتی مولانا رومی فرماتے ہیں کہ چیز دنیا از خدا غافل گزر دنیا کیا چیز ہے دنیا داری کیا چیز ہے اللہ سے غفلت کا نام ہے وہ شخص جو اللہ سے غفلت میں پڑا ہوا ہے نافرمانیوں میں مبتلا ہے توبہ بھی نہیں کرتا ہے اور مستقل نافرمانی کرتا رہتا ہے یہ یہ ہے دنیا و نہ کرو فرزند زن سونے چاندی کا نام دنیا نہیں ہے فرزند زن یہ بیوی بچے مال و اولاد یہ اس کو دنیا نہیں کہتے اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں نمازوں کی پابندی کرتا ہے زکوٰۃ وقت سے دیتا ہے روزے رکھتا ہے اور نافرمانی سے بچتا ہے نافرمانی ہے اصل بے وفائی اصل بے وفائی کیا چیز ہے نافرمانی ہے بس دوستو دنیا دار وہ ہے جو اللہ سے بے وفائی کرتا ہے جب وہاں وعدہ کر لیا شہادت دے دی کہ بے شک اللہ آپ ہمارے رب دے اب یہاں آ کر ہم نے اپنا رب جو ہے اپنی خواہشات کو بنا لیا اپنے معاشرے کو رب بنا لیا اپنے دفتر جو ہے وہ اپنے بوس کو اپنا وہ بنا لیا نوز بلّہ کہ بھائی اب جو کیا کریں انہوں نے جو کہہ دیا لیکن اللہ تعالیٰ جو حکم الحاکمین ہے اور بادشاہوں کو بادشاہ کی جیت دیتا ہے اسے ہم نے منہ موڑ لیا شیطان اور نفس کو اپنے ہم نے معبود بنا لیا نوز باللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افوائی کا من تخذ اللہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اپنی خواہش پر چلنا اللہ کی اللہ کی مرضی کو بالکل بھول گئے یہ ہے بے وفائی یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے یہ دنیا والے تو بے کی قیمت سے بے ہیں ہے ان کو دل دے کے زندگی کو سے آہنگ کیوں بنا جپا مانے ظلم یعنی میں ان لوگوں کو جو خود محتاج ہیں اور بے وفا ہیں ان کو میں دل دے کے ان کی غلامی کر کے میں کیوں اپنے اوپر اپنے اوپر خود اپنے اوپر کیوں ظلم کروں میں اسے اللہ کی فرم برداری کیوں نہ کروں اپنے پالنے والے کی فرم برداری کیوں نہ کروں جو سب کو عزت دینے پر قادر ہے جو سب کو رزق دینے پر قادر ہے وہی دیتا ہے وہی پالتا ہے وہی صحت دیتا ہے وہی عزت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے یہ دنیا والے بھائی درمیان میں جگہ نہ چھوڑنی چاہیے اور جو بات دین کی ہو اس کو بہت شوق اور ذوق اور اہتمام سے ایسا نہ ظاہر ہو کہ بالکل بیدار بیٹھے ہیں خاموش بیٹھے ہیں ایک طرف کونے بیٹھے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ درمیان میں پھر شیطان آ جاتا ہے اور بات کا وہ اثر نہیں ہوتا بھلی بات سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اس لیے مجلس کا ادب بھی یہ ہے کہ جگہ درمیان میں خالی نہ رہے آرام سے بیٹھے لیکن درمیان میں خالی جگہ نہ رہے یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی کے گانا نہیں یار جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سناؤں کسی میں زخم میں جگر دکھاؤں دیکھا یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا سر تو کیوں کر یہ بت جو حضرت نے فرمایا یہ بت ایک اصطلاح ہے کہ وہ بہت بہت سے ہوتے ہیں پتھر کے بھی بت ہوتے ہیں کسی کا بت بڑے بڑے بنگلے ہیں کسی نے اپنا بت اچھے کپڑوں کو بنا رکھا ہے کسی نے اپنا بت اپنے بیوی بچوں کو بنا رکھا ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ کرنا ضروری ہے کسی نے اپنا کچھ اچھے کھانوں کو بنا رکھا ہے کسی نے وزارت کی کرسیوں کو اور سیاسی اپنی وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے کسی نے کچھ کسی نے کچھ بدھ سے کیا مطلب ہے غیر اللہ یعنی اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پرواہ کرنا ان کی پوجا کرنا ہے نا بت سے مراد یہاں پر جو مراد ہے حسین شکلیں نامحرم عورتیں حسین شکلیں یہ بت جو ہے ایک تو بت پتھر کے ہوتے ہیں لیکن یہ جو بت ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں ان کی تصویر دل میں جم جاتی ہے اللہ کو انسان بھول جاتا ہے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے خدا اور رسول کی لانت اس کو ملتی ہے نامحرم جس کو نامحرم کو دیکھتا ہے جو شخص اس کو اللہ اور رسول کی لانت ملتی ہے حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اول تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما دیا سناتے رہتے ہیں کلین نے یا وضو میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے سے کافروں سے نہیں مومنین جو ایمان لے آئے ان سے کہیے کہ اپنی بعض نظروں کی حفاظت کریں کون سی نظریں یہی کہ جو لوگ جو لوگ نامحرم ہیں تایازاد چچازاد کوفیزات خال آزاد یہ سب نامحرم ہیں اسی طرح سے دیور اور جیٹھ نامحرم ہیں اسی طرح سے خالو خالو بھی نامحرم ہیں بھوبا بھی نامحرم ہیں ان سب نامحرموں سے پردہ کرنا ضروری ہے قرآن پاک کا حکم ہے اور بازار میں جو عورتیں پھرتی ہیں غیر محرم وہ تو ہے ہی ہیں غیر محرم بھی ہیں اور ان کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے تو اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں بھائی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس حکم کے مجدد نکلے یعنی مجدد جو ہے کار تجدید کرتا ہے یعنی یاد دلاتا ہے یعنی جو چیز امت بھول گئی ہوتی ہے کوئی تجدید سے مطلب ایجاد نہیں کرتا وہ مجدد ایجاد نہیں کرتا وہ نئی چیز دین میں لے آیا دین میں تو نئی چیز لانا بدت ہے لیکن دین کے اس اس حکم کو جو بھول گئی ہے اس کو یاد دلاتا ہے کہ بھائی یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور یہ اتنا زبردست حکم ہے قرآن پاک میں بھی ہے حدیث پاک میں ہے لان اللہ الناظر والمنظور منظور اللہ تعالیٰ لانت فرمائے جہاں نامحرم کو دیکھا اللہ اور رسول کے لان آئے گی نہیں آئے گی آج آج جو ہے کوئی جعلی آدمی بھی اگر بد دعا دے کے چلا جائے تو آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے ہیں ہمیں بدوا دے دی کسی نے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے جہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرمائے سوچ لینا چاہیے کہ نامحرم کو دیکھا اور شامت آئی شامت کیا آئی شامت پہ حضرت کا ہمارے شعر بھی یاد آ گیا ہاں اس کی قامت ہے یا قیامت ہے دیکھو کیسا رومانٹک مصرا ہے کہ نہیں مصرا رومانٹک ہے لیکن اس کا علاج پھر آپ سنو آگے کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے اس کو دیکھے گا جس کی شامت شامت آئے گی نہیں آئے گی جب اللہ اور رسول کی بدعا لگ گئی خدا ناستہ تو اس پر جو بھی عذاب آ جائے کم ہے دنیا کا عذاب آ جائے آخرت کا عذاب آ جائے کم ہے اللہ منتابہ ہاں توبہ کر لے اللہ سے معافی مانگ لے اور کوشش کرنا شروع کر دیں تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے رحمتیں آتی ہیں آسانیاں آتی ہیں اور رزق میں برکتیں آتی ہیں کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں گناہ سے بچنے والے کو بھی دیتے ہیں اور توبہ کرنے والے کو بھی دے دیتے ہیں جو جو استغفار کرتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ مستفرین کو بھی مقربین میں شمار کر لیتے ہیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو یہ جو بت یہاں مراد ہیں یہ نامیرم عورتیں ہیں یہ اس قدر بڑا فتنہ ہے آدمی دفتر میں ہے فیکٹریوں میں ہے اور اسپتالوں میں ہے ایئرپورٹوں میں کہاں پر یہ بے پردگی نہیں ہے آج ہے نا اور ان سے نظر بچانا کتنا مشکل کام ہو گیا ہے میرے حضرت نے فرمایا کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے لیکن اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے منترا کہا مخافتی جس نے میرے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کی اب تو ہو ایمان یہ کی ہلاوت میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جو اپنے دل میں موجود موجود پائے پائے گا گا یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی حلاوت دل میں موجود ہوگی یہ نہیں کہ ایسی خیالی بات کہہ دی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے اور اس سے پہلے یہ بھی فرمایا کہ ان من نظر ابلی یہ جو نظر بازی ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے ہاں، پہلے خبردار فرما دیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور تیر بھی کون سا مسموم غیر میں بجھا ہوا نظر سہم نیو یہ حدیث پاک حضرت شیخ الحدیث نے فضائل اعمال میں بھی ذکر کی ہے بار بار سنتے ہی ہوں گے سب کہ یہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور زہر میں بجھا ہوا تیر ہے بھائی اگر خدا نخواستہ تیر جسم میں لگ جائے پیر میں لگ جائے ٹانگ میں لگ جائے کہیں بھی لگ جائے تو ٹھیک ہے لگ گیا زخم پڑ گیا اس کا علاج ہو گیا لیکن اگر زہر میں بجا ہوا تیر ہوگا تو سوچیے کہ سارے جسم میں اس کا زہر پھیل جائے گا کہ نہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے تو اسی طرح یہ شیطان کا جو تیر ہے یہ زہر میں بجا ہوا ہے اس سے سارے جسم کے اندر ایسا زہر پھیلتا ہے کہ ایمانی موت واقع ہوتا ہے ایمانی موت اس لیے اللہ تعالیٰ نے خبردار فرما دیا ان نظر تحم امتحان اگلی مسموم یہ زہر میں زہر تیر ہے ہے نا اور من ترا کہا مفافتی پھر جو انعام ملے گا وہ حلاوت ایمانی ہے اس کو ایسی حلاوت دوں گا جس سے اس کو عبادات میں مزہ آنے لگے گا اور اس کے کاموں میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور اس کے ساتھ مددیں آنی شروع ہو جائیں گی اور اس کو کیا کیف و مستی حاصل ہوگی کچھ نہ کچھ تو یہ فرما رہے ہیں حضرت کہ یہ بت جو ہے یہ بت جو محتاج ہیں سرافا یہ خود بھی تو محتاج ہے آج حسین ہیں کل کل اگر ان کا حسن حسن میں تغیر آ جائے گا اور یہ اپنے حسن کو جو ہے سنبھال نہیں سکتے باقی نہیں رکھ سکتے یہ حسین ابھی ہیں آج اور کل نہیں ہوں گے آج حسین ہیں کل غیر حسین ہو جائیں گے بھائی ہر حسن کو زوال ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی حسن آپ نے دیکھا ہو یہاں تو کوئی زندہ ہی نہیں رہتا ساٹھ ستر برس سے زیادہ سو برس بہت سے بہت لیکن حسن تو ہر تھوڑے رابطے کے بعد ویسے ہی تغیر ہوتا جاتا ہے ایک ہمارے دوست کو سنایا تھا پہلے بھی کہ وہ ایک لڑکے نے امریکہ سے اپنے ماں باپ کو ایک دوا بھیجی ٹیبلٹ کچھ اور اس نے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ جو ایک کیپسول روزانہ کھائے گی ساٹھ ستر سال کی بھی گڑیا ہوگی وہ سولہ سال کی جوان ہو جائے گی روزانہ ایک کیپسول کھانا ہے اور کچھ عرصے کے بعد یہ آٹھ دس سال کے بعد یہ لڑکا گھر آیا واپس جب اپنے گھر آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہت چھوٹی سی لڑکی نے جوان لڑکی نے دروازہ کھولا انہوں نے کہا بھائی اس کا کون آپ کون نے کہا رہے تم تو تو میرا بیٹا ہے کہا ارے آپ کون میری اماں کہاں ہیں اس نے کہا میں بھی تیری اما ہوں سولہ سال کی لڑکی کہہ رہی ہے میں تو تیری ہوں اس نے کہا ہے آپ کو ساٹھ سال کی تھی اور ارے تمہیں یاد نہیں کہ تم نے مجھے کیپسول بھیجے تھے وہاں سے وہ میں نے روز ایک کھایا تھا میں جوان ہو گئی او ہو اچھا یہ اچھا کام ہوا اندر چلے اچھا جی اب دیکھا تو ایک چھوٹا سا لڑکا کھڑا ہوا ہے وہاں بالکل چھوٹا سا بچہ کہا کہ میرے ابا کہاں ہیں نے کہا یہ ابا چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کیا میں یہ ابا ابا کو کیا ہو گیا ابا تو ساٹھ ستر برس کے تھے کہا انہوں نے دو کیپسول روزانہ کھا لیا غلطی سے تو ایسا تو کبھی نہیں ہوتا نا بھائی ویسے حسن جو ہے تھوڑے عرصے کا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو زوال آئے گا کتنی بھی کوشش کر لے کتنی بھی کریمیں استعمال کر لو کتنے بھی ماسک استعمال کر لو کچھ بھی استعمال کر لو آخر جھریاں پڑنی ہی پڑنی ہیں اس کے اوپر ہے نا تو ایسی چیز جو پناہ ہونے والی ہو جو تھوڑے عرصے میں تغیر آنے والا ہو اور اس جس کے پاس وہ نعمت ہو اس کو وہ سنبھالنے پر بھی قادر نہ ہو اس کو بھی قدرت نہ ہو تو بتائیے تھوڑے عرصے کے بعد عمر بھی بڑھ جاتی ہے پھر لڑکھڑی بھی پڑ جاتی ہے ٹانگوں میں لڑکھڑی پڑ جاتی ہے گردن ہلنے لگتی ہے اور جھریاں پڑ جاتی ہیں تو میرے حضرت فرما رہے ہیں کہ تو خود سراپا محتاج ہیں اللہ ہے نا اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے بھائی حسن بھی ایک نعمت ہے لیکن اس کو اس کے شوہر کو مبارک جو اس کا ہونے والا شوہر ہوگا اس کو مبارک ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے ہمارے لیے وہ حرام ہے ہمیں نہیں دیکھنا ہم کو اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کی دے سبحان اللہ اس کو استعمال کرو اور اگر حرام کی دے تو حرام کی شیطان کہے کہ حرام استعمال کر لو تو حضرت کا یہ شعر پڑھ دو جب نہیں دی مجھے حلال کی میں اب کسی کے پاس نہیں ہے ابھی بیوی نہیں شادی ہوئی تو اس کو یہ شعر پڑھ لینا چاہیے جب نہیں دی مجھے حلال کی میں کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں جب نہیں دی مجھے حلال کی میں کیوں پیوں چھپ کے حرام کی میں میں کیوں حرام پیوں بس نہیں بھی اللہ نے مجھے اسی حال میں رکھنا پسند کیا ہے تو بس میں راضی ہوں اپنے مولا سے ہے نا تو یہ بت جو ہے یہ خود محتاج ہے اور ایسی چیزوں کے اسے دل لگانا ان سے متاثر ہونا ان کے چکر میں اپنی نمازوں کو کھونا عبادات کو کھونا سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنے رب کو کھونا جس نے ان سے دل لگایا ان سے نظر بازی کی اپنے رب کو اس نے کھو دیا اور جس نے ان سے حفاظت کی اس نے اپنے رب کو اپنے دل میں پا لی ہاں۔ یہ بت جو محتاج سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں یہ بھی تو غلامی ہے نا اب ان کی بھی غلامی کرو بتاؤ یہ کیسی حماقت ہے غلام کے بھی غلام بن گئے یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بل بل ہے مست دیکھو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے اندر عشق کا مادہ نہیں ارے ان میں تو عشق کا مادہ حد سے زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ اس قدر بھی حوصلہ ہوتے ہیں اس قدر اعلی ہمت ہوتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں اپنی ایک دفعہ بھی ایک آنکھ کو اوپر نہیں اٹھا ایک نظر بھی خراب نہیں کرتا اولیاء اللہ کے اندر عشق کا مادہ خوب ہوتا ہے ہاں یہ کوئی نہ سمجھے کہ ان کو ان کو کیا معلوم کہ حسن کی باریکیاں کیا ان کو معلوم ہے حسن کی باریکیاں ایک عام آدمی سے وہ زیادہ جانتے ہیں ان کا دل زیادہ لطیف ہوتا ہے اسی لیے مولوی اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے ہیں عام آدمی کے مقابلے میں مولوی ایک مولوی جو ہے اپنی بیویوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کو زیادہ آرام سے رکھتے ہیں بشرط یہ کہ واقعی کسی سے صحبت یافتہ کسی کے تربیت یافتہ ہو ورنہ مولوی کہاں ہے وہ تو مولوی کا مطلب ہے مولا والا اگر مولا والا نہیں ہے تو وہ مولوی نہیں ہے وہ تو مولی گاجر ہے وہ تو بے حقیقت ہے بلکہ اس کا معاوضہ ہوگا کہ جو علوم تم نے پڑھے وہ تم نے استعمال کیوں نہیں کیا تم نے عمل کیوں نہیں کیا ہے نا تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے اندر عشق کا مادہ بہت زیادہ ہے اس لیے دیکھو حضرت فرما رہے ہیں حسن کو تسلیم کر رہے ہیں حسن کی اثر انگیزی کو تسلیم کر رہے ہیں کہ حسن کو حسن میں اتنا اثر ہے ہم مانتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے حسین عورتیں ہیں حسین شکلیں ہیں حسن بہت ہے ہر جگہ ہم مان رہے ہیں کہ اس کو اس نے تعبیر کیا ہے کہ چمن میں خوش رنگ گل یعنی طرح طرح کے باغ میں جاتے ہیں طرح طرح کے خوشنما پھول ہیں دیکھنے کا دل چاہتا ہے ان کو اور بلبل اس کو دیکھ کے بڑا مست ہوتا ہے جب باہر آتی ہے پھول کھلتے ہیں تو گل چہچہاتا ہے تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہاں جگہ جگہ حسین شکلیں ہیں اور عائشے مجاز ان کو دیکھ کے جو ہے اچھلتے کودتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے آخر میں بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ فنا ہونے والی چیزوں پہ مر رہے ہیں مرنے والی چیزوں پہ مر رہا ہے ہاں، حضرت خواجہ صاحب کا شعر یاد آیا فرماتے ہیں کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے اس کا ذوق بہت انتہائی گھٹیا ہے کہ مرنے والی چیزوں پہ یہ مر رہا ہے ظالم اگر تجھے مرنا ہی ہے تو اس ذات پر مرو جو کبھی ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ رہے گی اس ذات پر مرو تو کوئی بات بھی ہے یہ کیا مرنے والی چیزوں پہ لاشوں سے دل لگانا کیا عقل مندی ہے کیا حماقت ہے تو دیکھو پہلے مصرے میں حضرت مان رہے ہیں ہر آدمی اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کشش اگر یہ کشش نہ ہوتی تو آج ہم اور آپ بھی نہ ہوتے سمجھ گیا نا اگر یہ و عورت کی کشش نہ ہوتی ہم اور آپ کہاں سے ہوتے ہمارا آپ کا وجود بھی نہ ہوتا اس لیے جو شخص یہ کہے کہ ہمیں اور بازے لوگ ہیں ایسے جاہل وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عورتوں کو دیکھ کے کچھ نہیں ہوتا وہ پیر بنے ہوئے ہیں عورتوں سے ٹانگے بھی دبوا رہے ہیں بے پردگی بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو دیکھیں گے نہیں تو قیامت کے دن ان کو کیسے پہچانیں گے بخشوائیں گے کیسے <laughs> یہ جہالت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ ہم ان کو کیسے بخشوائیں گے آج دیکھیں گے نہیں اور کیا حالت کیا ہے حرام لذت لیتے ہیں اب جو آدمی کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے کو دیکھ کے کچھ نہیں کیونکہ ہماری نظر پاک ہے دل صاف ہے نہیں دوست کو یہ شخص جھوٹا ہے بالکل بدماش ہے یہ ایسے آدمی کو تھوک تھوکنے کے بھی لائق نہیں ہے جو کہے کہ ہم ہماری نظر پاک ہے ہمارا دل صاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حضرت علی جیسا کوئی پاک ہوگا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے ارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ عرا نے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ شیخ عبد القادر جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں لگے ہوئے مٹی کے ذرات کے برابر بھی نہیں ایک ادنا صحابی کے بھی برابر ہو ہی نہیں سکتا کوئی کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے نا صحابہ کا جو درجہ ہے اس کو کوئی ولی نہیں پا سکتا بڑے سے بڑا ولی ولی کا ولی بھی نہیں پا سکتا تو کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوز بلّہ نوز بلّہ نظر میں کچھ مسئلہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ علی دیکھو پہلی نظر تو پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ نظر ڈالنا جو ہے وہ حرام ہے جائز نہیں ہے تو پہلی نظر کیا ہے اس کو بھی سن لو کہ آدمی کہے کہ اچھا پہلے ایک نظر میں ہم ذرا خوب اس کے نقوش کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ معاف ہے نہیں دوستو پہلی نظر وہ ہے وہ معاف ہے کہ جہاں کوئی امکان نہ ہو آپ نے احتیاط سے نظر اٹھائی اب آج آپ گھر سے باہر نکلیں بتائیے کوئی جگہ ایسی ہے جہاں آپ بے احتیاطی نظر اٹھائیں اور نظر خراب نہ ہو کوئی ہے جگہ ایسی بچی ہر جگہ بے پردگی ہر جگہ بے پردگی ہے نا لیکن وہاں آپ نے اگر احتیاط سے نظر اٹھائی آپ نے دیکھ لیا اندازہ کر لیا کہ یہاں کوئی نامحرم نہیں ہے اب آپ نے نظر اٹھائی اب اچانک کوئی اگر آ گیا اور فوراً نظر آپ نے ہٹا لی تو وہ تو ہے بھاپ یہ ہے اچانک نظر کا مطلب یہ اچانک نظر کا مطلب نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو ایک ادھر دیکھ لیا پھر نظر ہٹا لی ایک ادھر دیکھ لیا پھر نظر ہٹا لی یہ تو بدماشی ہے اور یہ چوری یہ بدماشی دھوکے بازی ہے اور دھوکے بازی کس کے ساتھ ہے اپنے ہی ساتھ بتائیے ہم اللہ کا کیا نقصان کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نقصان کر سکتے ہیں خود اپنا ہی نقصان کریں گے بھائی یہ دھوکے بازی ہے یہ بدماشی ہے نفس جو ہے اس طرح سے بدماشی کرا کے اور وہ حرام کی حرام لذت سے لے لیتا ہے جیسے ایک مکھی دیکھو مکھی گلاب جامن پہ بیٹھی آپ نے بیٹھتے ہی فوراً اڑا دی ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا بھی بیٹھے ہوئے آپ نے فوراً اس کو اڑا دیا بتاؤ سچ سچ کہ اس کے پیروں میں کچھ نہ کچھ شیرا لگا ہوگا کہ نہیں لگا جب وہ بیٹھ گئی تو لگا ہوگا کہ نہیں لگا ہوگا آپ نے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں نظر ہٹا لی لیکن کچھ نہ کچھ حرام لذت دل آ گئی آ آگے کہ نہیں آگے ہاں جب خوب احتیاط سے نظر اٹھائی اس وقت اگر نظر اچانک سے کوئی آ گیا سامنے اس پہ اللہ تعالیٰ سے استفار کر لے ماں سے تو یہ چیز ہے اچانک نظر کا مطلب یہ ہے تو بہرحال جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہے نظر صاف ہے وہ اس سے سبق لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا سکھایا یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ بل سے بل بل ہے مست مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں دیکھو عقل مندی کی بات ہے جو نشے من عارضی ہو یعنی کوئی آپ کو جھونپڑی پیش کرے کہ یہ ٹنگوں کی جھونپڑی ہے یا تو یہ لے لیجئے یا یہ پکا مکان لے لیجئے لیکن اس پکے مکان کے لیے ذرا آپ کو صبر کرنا ہوگا تھوڑی دیر آپ کو مشقت کرنی پڑے گی تھوڑی سی آپ کو انتظار بھی کرنا ہوگا تو اگر آپ کو فوراً چاہیے تو یہ جھونپڑی آ ہے اور اگر آپ کو آپ تھوڑا صبر کر سکتے ہیں تھوڑی مشقت برداشت کر سکتے ہیں تھوڑی گرمی دھوپ تھوڑی دیر برداشت کر لیجئے تو آپ کو ایک پکا مکان ملے گا تو بتائیے ہم کیا چیز لیں گے پکا مکان لیں گے نہیں کہیں گے بھائی نہیں ہم آرام سے بیٹھتے ہیں تھوڑی تھوڑی تھوڑے سی مشقت اٹھا لیتے ہیں تو بھائی تھوڑی سی مشقت اس دنیا میں اٹھا لو تھوڑی سی مشقت اس دنیا میں اٹھا لو تھوڑا سا صبر کر لو اپنی خواہشات پر صبر کر لو اس عارضی نشیمن کو اپنا مسکن مت بناؤ بلکہ اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی واللہ دار السلام اللہ تعالیٰ تو سب کو بندوں کو بلاتے ہیں دار سلام ہمیشہ ہمیشہ سلامتی کے گھر اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ تم سلامتی کے گھر آ جاؤ بس چند باتیں ہم نے تمہیں منع کی ہیں وہ کام مت کرو چند دن صبر کر لو ہے چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے میری حضرت کو کیا شعر یاد آ گیا سارے عالم میں اختر کی ہے یہ ہوگا سارے عالم نے یہ اختر کی ہے آؤ ہوگا چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے اللہ مل جائے گا ہاں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے اب سوچ لو کہ عارضی چیزوں سے دل بہلا کر ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی مصیبت اور نعمتوں سے محرومی لینی ہے یا تھوڑے دن صبر اور مشقت کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہمیشہ ہمیشہ کا چین ہمیشہ ہمیشہ کا سکون اور بڑی بڑی نعمتیں جو کبھی جن میں کبھی زوال نہیں ہوگا ارے میاں دوستو جنت میں جائیں گے تو سب کے سب کو اللہ تعالیٰ جوان کر دیں گے بوڑھے نہیں جائیں گے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑھیا حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا یہ سن کر وہ رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ارے بھائی صبر کرو بوڑھا کوئی نہیں جائے گا سب جوان ہو کر جنت میں جائیں گے پھر وہ ہنسنے لگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح تھا تو جنت میں سب جوان کر دیے جائیں گے اور جنت میں داڑھی بھی نہیں ہوگی جن جو لوگ داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں تھوڑی سی مجاہدہ کر لیں تھوڑی سی اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یہاں داڑھی رکھ لیں یہ داڑھی نہ رکھنے کا شوق جنت میں پورا کر لینا جنت میں کسی کے داڑھی نہیں ہوگی جنت میں بالکل جوانی عین شباب کی عالم ہوگا تیس پینتیس برس کی عمر ہوگی جنت میں ہر ہر جنتی کی تیس پینتیس برس کی عمر کسی نے حضرت سے کیا کہ حضرت آج کل کے تو جوانی لڑکھڑاتے پھر رہے ہیں بیس پچیس سال کے جوان کو دیکھو بیٹھ تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھے گا تو آنکھوں میں اندھیرا آ رہا ہے کیا بات ہے بھائی چکر آ رہے ہیں اندھیرا آ رہا ہے کیا وجہ ہے غیر محرموں کو دیکھ دیکھ کے ننگی فلموں کو دیکھ دیکھ کے گانے سن سن کے اپنی طاقت کو خراب کیا اپنی جوانی کو برباد کیا آج یہ عالم ہے کہ پچیس تیس سال کے جو جوان ہے جو گناہوں میں مبتلا ہے اور ایک بوڑھا آدمی جو متقی ہے اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لو کون زیادہ دوڑ سکتا ہے گڈا جیت جیت جائے گا یہ حال ہے لیکن وہاں جو تیس پینتیس برس کی عمر جو فرمائی گئی ہے وہاں اس سے مراد کمال شباب ہے عین شباب کا عالم رہے گا ہر وقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شباب مل جائے گا وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حوصل مل جائے گا وہاں داڑھی بھی نہیں ہوگی تو جن لوگوں کو شوق ہے داڑھی بھونڈنے کا تھوڑے دن صبر کر لیں یہاں پر داڑھی رکھ لیں وہاں داڑھی داڑھی کسی کی ہو گئی نہیں کسی نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے داڑھی نہیں ہے تو ایک بزرگ کے پاس گئے گھبرائے ہوئے کہا حضرت میں نے تو ایسا خواب دیکھا کہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے اور مجھے بہت پریشانی ہے کہ میں نے حضرت شیخ الحدیث کو بغیر داڑھی کے دیکھا وہ گھبرا گئے بےچارے ان کو پتہ نہیں تھا تو وہ ہنسنے لگے بزرگ انہوں نے فرمایا کہ ارے بھائی وہ شیخ شیخ جو ہے جنتی ہیں کیونکہ وہ جنت میں کسی کے داڑھی نہیں ہوگی اس لیے تم نے ان کو جنت میں دیکھا ہے وہ جنت ہی ہے تو بھائی یہ شوق جنت میں جا کے پورا کر لینا یہاں تھوڑا سا صبر کر لو اللہ کی مان کے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلو تو یہاں دنیا میں بھی انعامات ملتے جائیں گے اور آخرت تو پھر پکی ہے بول آصیبۃ المستقیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انجام مستقیم کے ہاتھ میں ہے تم تقوی اختیار کرو انجام اللہ تمہارے ہاتھ میں دے دیں تم تو ابھی دوڑے روزی کے لیے ابھی پریشان ہو رہے ہو کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی مقدمہ ہو گیا فلحانا ہو گیا دھماکہ ہو گیا تقوا اختیار کر لو اللہ کو راضی کر لو تو اللہ تعالیٰ تمام انجام تمہارے ہاتھ میں دے دے کیا مطلب ہے یعنی بس سب کچھ تمہارا ہوگا جو تو میرا تو سب میرا یعنی جو اللہ میرا ہو گیا تو سب میرا فلک میرا زمین میری جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو اللہ کو ناراض کر کے جیتا ہے دوستو بس اس پر سینکڑوں لانت برستی ہے اور اس کو سینکڑوں مصیبت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں لیکن اللہ سے جو توبہ کر لے ساری زندگی بھی اگر گناہوں میں گزر گئی دوستو لیکن اگر توبہ کی توفیق ہو گئی تو رو لیے کہ اللہ ساری عمر غفلت میں گزر گئی اب ہمیں معاف کر دیجئے اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں اب ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے یہ عزم کر لیا اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں پوری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جو بندہ سچے دل سے اللہ کے راستے میں روتا ہے اللہ سے روتا جو گڑاتا ہے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور بلکہ اس کی گناہوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتے کیا کری نہیں ہے اللہ کی دوستو پھر ایسے مولا سے ہم بھاگے بھاگے جب پھر رہے ہیں ان سے پیٹ موڑے ہوئے ہیں ان کی نافرمانیاں کر رہے ہیں کھلے عام تو دوستو پھر اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایک دفعہ جوش آئے گا قیامت کے دن اور جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا بندوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کی جتنے گنا ہیں ان کے بدلے نیکیاں دے دو ان کو نیکیاں دے دو چلو ارے وہ بندہ دیکھ کے حیران ہوگا ایک ایک گنا کے بدلے مجھے نیکی مل رہی ہے یہ انعام نام مل رہا ہے ایک بات ہے رحمت ایک عجیب پاک ہے اللہ کو کس پہ جوش آ جائے کس پہ رحمت آ جائے ہمیں تو پتا نہیں بھائی اس لیے ہمیں تو ڈر کے ہی رہنا ہے معلوم نہیں وہ کون لوگ ہوں گے ہم ضروری ہے کہ ہم ہی ہوں تو ڈرتے تو رہنا چاہیے لیکن یوں بھی ہوگا کہ وہ دیکھے گا بندہ کہ میرے گناہوں کے بدلے بڑے بڑے انعام مل رہے ہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اب جب دیکھے گا کہ میرے گناہوں کے بدلے نیکیاں دی جا رہی ہیں تو پھر اللہ کو یاد دلائے بندہ اللہ کو یاد دلائے گا اللہ میرا فلاں گنا بھی تو تھا فلاں گنا بھی تھا میرا اب بڑھ بڑھ کے بولے گا اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے مسکرانے لگے دیکھو کیا اللہ کی رحمت ہے ایسے اللہ کی رحمت والے ایسے رحمت والے اللہ ایسے پیار کرنے والے اللہ کو ہم چھوڑ کے بھولے ہوئے ہیں دوستوں کیسی کیسی حماقت کیسے نقصان کی بات ہے دوست تو دیکھو یہ ہے عقل مندی کہ مگر نشیمن جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں کیوں ان پہ اپنی زندگی کو ضائع کروں کیوں اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو نہ بناؤں اپنے مستقبل کو نہ سواروں اس مستقبل کو چھوڑو مستقبل ہمارا دوستو آخرت ہے یہ تو سب کچھ عارضی ہے ماضی بھی عارضی تھا حال بھی عارضی ہے مستقبل بھی عارضی ہے دنیا کا اصل مستقبل ہمارا تو آخرت ہے ہمارا اصلی وطن کون سا ہے دوستو آخرت ہے یہ ہمارا وطن نہیں ہے یہ ہمارا پردیس ہے ہم اس پردیس میں آئے ہوئے ہیں تھوڑے دن کے لیے اور ایک امتحان اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات مان کے رہتے ہو کہ نہیں تم اچھے کام کرتے ہو کہ نہیں اتم و عقلم و فرما تم میں سے کون عقل کو اپنی استعمال کرتا ہے دیکھو مگر نشیمن جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں یہ عقل کی بات کون کرتا ہے کہ عارضی چیزوں کو سہارا نہیں بناتا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی رات کو اپنا سہارا بناتا ہے او اور رہو ہم مخار اللہ تعالیٰ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہماری حرام کی ہوئی باتوں سے بچتا ہے یہ امتحان ہے تین امتحان ہے دوستو ایک یہ کیا کہ ایکم اتم و عقلم و فہما تم میں سے کون اپنی عقل کے صحیح استعمال کرتا ہے کون ان گناہ کے کاموں میں اپنی زندگی کو خرچ کرتا ہے ہم سے غفلت برتتا ہے اور کون ہم کو یاد رکھتا ہے کون عقل مندی کرتا ہے کہ اپنے ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کی جگہ کو اپنے پائیدار بناتا ہے اور اس کو اس کے اندر اس کی تعمیر کرتا ہے اپنے وطن کی اور پھر وہ کم اور مل تعالیٰ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہماری منع کی ہوئی باتوں سے بچ رہا ہے ہاں وہ ماں کم تم تم کہیں بھی چلے جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور وہ جانتا ہے سب چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز شیخ نہیں دیکھ رہا لوگ نہیں دیکھ رہے ماں باپ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو ہے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے نیٹ کیفے میں بیٹھا ہے اور جہاں ماں باپ نے دیکھا تھیم بدل دیا ماؤس ہلا دیا کچھ اور آ گیا اس میں طواف دکھائی دے رہا ہے کہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے اور ادھر اس نے ماؤس کلک کیا تو اس میں وہی نوز بلّہ ننگی فلمیں اور گندے مناظر دیکھ رہا ہے وہی اللہ تو دیکھ رہا ہے ماں باپ کو بیوقوف بنا دیا بھائی بہنوں کو بیوقوف بنا دیا شیخ کو بیوقوف بنا دیا اللہ تو دیکھ رہا ہے معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے شیخ کیا چیز ہے شیخ تو صرف راستہ بتلاتا ہے تدبیر بتلا دیتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ گناہ سے بچنے کی یہ یہ تدبیر ہے شیخ کے آپ کو ہاتھ پکڑ کے گناہوں سے روکے گا رسی سے باندھ کے رکھے گا اگر ایک کو رسی سے باندھے گا تو کتنوں کو باندھے گا بھائی شیخ کا تو کام بس راستہ بتلا دینا ہے ہے نا تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر دوش پانے کم دے تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر یہ تیرا رو خیال ہے مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ راہ چلنا راہ رو کا کام ہے نا بس راستہ بتا دیتا ہے مرشد کے معنی یہی ہے راستہ بتانے والا ہدایت کا راستہ بتانے والا بس وہ آپ کو راستہ بتاتا ہے راستہ چلنا تو بھائی خود کا کام ہے تو لہٰذا اللہ سے ڈرو دوستوں جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے میرے مرشد کا شعر ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے الم یالم اللہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے ہر وقت ہر لمحہ جو ہے تم کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پہلی تفسیر کیا ہے کم احسن و عملہ کی پہلی تفسیر جو سورہ ملک کی آیت ہے اس کی تفسیر ہے تین کہ ائم عتم و عقلم و فہما اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون عقل مندی کا صحیح استعمال کرتا ہے ہماری دی ہوئی عقل کو صحیح استعمال کرتا ہے اور نمبر دو ائم اور تعالی ہماری منع کی ہوئی باتوں میں سے کون رکتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے شیطان کی اور نفس کی کون مانتا ہے ہماری بات کون مانتا ہے ہمارا با وفا کون ہے ہمارا بے وفا کون ہے ہمارا نافرمان کون ہے ہمارا بردار کون ہے ہم یہ دیکھنا یہ دیکھنے کے لیے دنیا میں یہ امتحان گاہ میں ہم نے تمہیں بھیجا ہے اور تیسری تیسری تفصیل یہ ہے اکم طاعت اللہ تعالی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے نیک کاموں میں جلدی کون کرتا ہے گناہ چھوڑنے میں جلدی کون کرتا ہے میرے مرشد فرماتے تھے کہ دوستو یہ بتلاؤ کہ گناہ اچھی چیز ہے یا بری چیز گناہ بری چیز ہے کہ نہیں تو بری چیز ہے تو بری چیز کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے چھوڑنا چاہیے نا اور جلدی چھوڑنا چاہیے دیر سے چھوڑنا چاہیے بتائیے بس گناہ کو چھوڑ دو اللہ سے توبہ کر لو ماضی کے گناہوں پر معافی مانگ لو کتنی کریمی ہے بڑے سے بڑے گناہ ہوں گے سب معاف فرما دیں کتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے اللہ سے صرف دل سے توبہ کر لو کہ اللہ آج تک جو گلوک سے لے کے آج تک میں نے جتنے گناہ کر ڈالے اللہ آپ کو ناراض کر ڈالا اپنا ہی نقصان کر ڈالا اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے میں عزم کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اب کوئی گناہ نہیں کروں بس سب معاف ہو جائے گا کتنی کریمی ہے اللہ تعالیٰ بہرحال یہ دنیا دوستو امتحان گاہ ہے جس نے اس کو صبر کے ساتھ اور تھوڑی بہت مشقت کو اٹھا کر گزار لیا ایمان سلامت لے گیا بس دوستو اس کے ہمیشہ ہمیشہ کے مزے اور جو اس دنیا سے دھوکہ کھا گیا اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گیا نفس و شیطان کی باتوں میں آ گیا بس اس کے لیے بڑی پریشانی ہے یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بل بل ہے مست مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مست کن کیوں بنا شعر ہے مجھے تو اب سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر مجھے تو اب سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر اہل دل بتاتا رہتا ہوں میرے حضرت نے فرمایا اہل دل آکس کے حفرا دل بےحد دل بےحد اورا کے دلرا نہیں بےحد فارسی شیر حضرت کا حضرت کی فارسی مصنوعی بھی ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے اشعار ہیں جس کو دیکھ کر علامہ بنوری علامہ بنوری یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لا فرق بین کا بینا مولانا روم آپ میں اور مولانا روم میں کوئی فرق نہیں ایسے عاشقانہ اشعار میرے حضرت کے فارسی میں ہیں اس میں سے ایک یہ شعر بھی ہے اہل دل آکس کے حق دل دے کہ اہل دل کی تعریف بہترین تعریف اس شعر کے اندر ہے اہل دل کون ہے فرمایا کہ دل بلی کے سینے میں بھی ہے کتے کے سینے میں بھی ہے گدے کے سینے میں بھی ہے کافروں کے سینے میں بھی ہے لیکن ان کو اہل دل کیوں نہیں کہتے اہل دل اللہ والوں کو کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے دل کو دل دینے والے پر فدا کرتے ہیں جس نے دل دیا اسی پر اپنی زندگی کو اپنے مال کو اپنی عزت آبرو کو اپنے دل کی تمام خواہشات کو انہیں پر فدا کرتے اس لیے اہل دل فرمایا ان لوگوں کو کہ مجھے تو سکون انہی کے پاس ملتا ہے کیونکہ یہ وفادار ہیں یہ دھوکے باز نہیں ہیں یہ دھوکہ نہیں دیتے یہ چکر باز نہیں ہے یہ نذرانے نہیں مانگتے اور اپنے جا کے دعوتیں نہیں اڑاتے جیسے ایک شخص کو کسی نے ٹوکا کہ اس کا شاگرد نے کہ تم اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو لوگوں سے کہ میں یہ پیسہ چند کرتا ہوں مسجد میں جا کے لگاتا ہوں تم تو یہ خود کھا پی لیتے ہو اڑا لیتے ہو تم کتنا جھوٹ بولتے ہو خدا سے ڈرو اس نے کہا خدا کی قسم میں تو مسجد میں ہی لگاتا ہوں دیکھا کیسے لگاتے ہو اس نے کہا دیکھو یہ تھیلا میں لایا ہوں چندے کا مسجد کی دیوار پہ اس نے وہ لگایا اور واپس جیب میں رکھ لیا دیکھو مسجد میں لگاتا ہوں تو یہ یہ اہل دل ہیں ٹھوکے باز چندے باز اور کھالے مانگنے والے اہل اللہ کھالے نہیں مانگا کرتے اہل اللہ چندے نہیں مانگتے نذرانے نہیں مانگتے وہ تو کہتے ہیں ان اللہ اللہ بس میرا اجر تو اللہ کے پاس جو کچھ میں نے دنیا میں کیا اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا مجھے ان کی خوشی اور رضا کے سوا کچھ نہیں چاہیے پھر جو اللہ تعالیٰ غیر سے ان کو عطا فرماتے ہیں وہ اللہ وہ نعمت ہے ان کے لیے لیکن مانگتے نہیں ہیں کسی کے مال پہ نظر بھی نہیں کرتے تھوکتے بھی نہیں کسی کے مال مجھے تو سو سکون دل کر ملا تو بس دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمی میں دل سے نہ کیوں بناؤں سمی میں سواد سے شین سے شمیم نہیں ہے کوئی شمیم صاحب یہاں بیٹھے ہوں سمیم نام ہے سمیم مان دل کی گہرائی سے چپت دل مجھے تو سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن کمی میں دل سے نہ کیوں بنا سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار بھی جاؤں حضرت سان بھی اللہ علیہ فرما دیتے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تم چھ مہینہ کسی بادشاہ کے ساتھ رہ لو کسی چھ مہینہ کسی وزیر کے ساتھ رہ لو چھ مہینہ کسی رئیس کے ساتھ رہ لو یعنی مالدار ترین شخصیت کے ساتھ رہ لو اور جس کے پاس سارے نوکر چاکر خادم حشم قدم سب ہوں اور چھ مہینہ کسی اللہ والے کے پاس رہ کر دیکھ لو تم خود فیصلہ کر لو گے کہ سکون تمہیں کہاں ملے اگرچہ وہ اللہ والا بوریے پر ہی بیٹھتا ہو اور چٹنی روٹی کھاتا ہو لیکن سکون تم کو وہیں ملے پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کہاں رہنے کی جگہ ہے اور کہاں نہ رہنے کی جگہ ہے حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے بندی سلسلے کے فرماتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا جہاں رہنا چاہیے وہاں کیوں نہیں رہتے نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہاں رہنا وہاں رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہاں رہنا ارے ادھر وقت ضائع کر دیا گانے سننے میں وقت پاس کرتے ٹائم پاس نہیں ہو رہا ارے یہ سوچو قبر میں کیسے ٹائم پاس ہوگا وہاں کہاں سے ٹیلی ویژن آئے گا وہاں کہاں سے کیبل اور موبائل آئیں گے وہاں تو آئیں گے مر کر نکیل اور غضب میں آئیں گے اگر گناگار ہوگا وہاں تو سوال کریں گے بتاؤ مر رب کا تمہارا رب کون ہوگا تو جس نے دنیا میں ان کی فرما برداری کی ہوگی فوراً ہی آسانی سے جواب دے دے گا ربی اللہ میرا تو رب اللہ پھر وہ پوچھیں گے کہ ماں دینوں کا جو دین پر چلا ہوگا دین کے لیے مشقت اٹھائی ہوگی دین میں خرچہ کیا ہوگا وہ کہے گا دینی اسلام میرا دین اسلام ہے آرام سے کہہ دے گا پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیح دکھلائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے تو جس نے سنتوں کا اہتمام کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اس کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس نے ہولیا بنایا ہوگا فوراً وہ پہچان لے گا کہے گا کہ یہ رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بس پھر مزے ہی مزے ہیں دوستو یہ تین سوال اگر صحیح ہو گئے سمجھ لو کہ اس کا جڑا پار ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ تو دوستو یہ دنیا دین کی محنت کرنے کے لیے ہے دین اپنے اوپر لاگو کر لو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ آدھے پادے مت کرو ہے کہ فصل میں کافا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ کہ آدھے شیطان کے اور آدھے رحمان کے نہ بنو پورے پورے رحمان کے ہو جاؤ پھر دیکھو دنیا میں بھی مزے اور آخرت میں بھی مزے بس اللہ تعالیٰ قبول یار ہمارے طبیعت پہ آج بہت اثر ہے ہمارے بہت اچھے دوست کہ عبد الحمان صاحب جو ہے پڑوسی ان کے فریق صاحب کے کیونکہ وہ ایک دو بار تو یہاں بھی آئے وہ بہت اچھی ان سے ہماری سلام دعا جب بھی ملتے تھے بہت ہی محبت سے چار یہاں کونے پہ بیٹھے رہتے تھے اس قدر محبت کرتے تھے کہ محبت عجیب چیز ہے بعض لوگوں سے کئی کئی برس ہو جاتے ہیں لیکن وہ دل دل کا کھینچاؤ نہیں ہوتا لیکن بعض لوگوں سے ایک ہی دفعہ میں دل کھینچ جاتا ہے ان میں سے تھے وہ ہم بڑی محبت سے سلام رکھتے تھے بہت بس کیا کہیں اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت کروائے اور جو مظلوم مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے خطاؤں کو معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے بڑا سانحہ ہے مجھے تو انہوں نے پیغام آیا تھا ان کے یہاں سے کہ کوئی یہاں حادثہ ہو گیا ہے تو مجھ کو کیا معلوم انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ کون ہے کیا ہے ابھی انہوں نے مجھ کو بتایا کہ یہ تو عبد الحنان صاحب تھے مجھ کو اس قدر طبیعت کے اوپر بہت ہی زیادہ مجھ کو ہوا کہ اس قدر محبت تھی آپس میں ہماری اور پورا وقت جو ہے وہ بالکل عجیب حال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بہرحال دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے دوستوں دیکھو اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی کل کیا ہونے والا اسی کو کہتے ہیں کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تک کی کھڑی کی کھڑی ہے جانے والا چلا گیا تو دوستو زندگی کے ایک ایک لمحے کی ہم قدر کر لیں یہ نہ سوچیں کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے کر لیں گے نہیں فوراً ہی ارادہ کر لیں ہم دوستوں میں بھی اور سب دوست اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اللہ پاک سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم ارادہ کر لیں کہ اب آج کے بعد سے آپ اللہ کی نافرمانی کا ایک کام بھی نہیں کریں داڑھی کو ایک مٹھی پوری کر لیں تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا دوستوں واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنانے میں کیا شرم دوست کتنے افسوس کا مقام بس آج ارادہ کر لیں کہ اب آج سے جو ہے ایک مٹھی سے کم پہ نہ اسکرا لگے گا نہ پینسی لگے گی اور مونچھوں کو بالکل کترا کر باریک کر لیجئے مشین سے یہ سب سے افضل درجہ ہے لیکن اگر موج کسی کو رکھنی ہو تو جائز ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ کنارہ جو ہے موت کا سفید یہ کھلا رہے تو اول کام یہ ہو گیا دوسرا کام یہ ہے مردوں کے لیے کہ ہاں، جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں دو حالتوں کے اندر جب چل رہے ہوں جب کھڑے ہوئے ہوں دو حالتوں کے اندر اپنے ٹپنے ہمیشہ کھلے رہتے یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے یہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ دوزخ کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی اس پر دوزخ کی وعید ہے ما اسفل من کابئی من الزار کے نار یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے ٹخنوں کو ڈھکا تو اوپر سے آنے والا لباس اظہار کہتے ہیں اوپر سے آنے والا لباس چاہے وہ جبا ہو کرتا ہو پاجامہ ہو پتلون ہو لنگی ہو کوئی بھی چیز ہو اس سے ٹخنا نہ ڈھکے دو حالتوں میں جب چل رہے ہوں جب کھڑے ہوں اور عورتوں کے لیے تو ٹخنا ڈھانکنا واجب ہے ان کو تو کھولنا جائز ہی نہیں ہے بالکل مردوں کے لیے جو ہے یہ جب چل رہے ہوں کھڑے ہوئے ہوں دو حالتوں کے اندر سپنا کھلا رکھیں دیکھو دوستو سبق حاصل کرو ہمارے پڑوسی چلے گئے اچانک کچھ خبر نہیں کوئی بیماری نہیں ٹھیک ٹھاک تھے یہاں بیٹھے رہتے تھے ہم جب بھی آتے تھے سلام دعا السلام علیکم وعلیکم السلام دعا کرنا یہ کرنا وہ کرنا اچانک ہمیں خبر بھی نہیں تھی کہ آج ہماری ملاقات ہی نہیں ہوگی چلے گئے تو دوستو کیا خبر ہے تو یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پیاروں کی شکل میں جائیں خواجہ صاحب فرماتے تھے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا دوستو گاڑی رکھ لو فائدے میں رہو گے اور تخنوں کو ہر وقت کھلا رکھو آپ گھر بیٹھے رہیں لیٹے رہیں ڈھک جائیں کوئی حرج نہیں ہے یا موزہ پہن لیں اس سے ٹکنا ڈھک جائیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اوپر سے آنے والا جو بھی لباس ہو لنگی ہو پتلون ہو چادر چادر بھی نہیں لٹکاؤ چادر سے بھی چادر سے بھی حضور نے منع فرمائے کہا بھی حاضر ہوئے اور ان کی چادر جو اوڑے ہوئے تھے وہ لٹکی ہوئی تھی نیچے ان کو خبر نہیں تھی ٹکنے سے نیچے لٹکی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے میری ذات میں نمونہ نہیں ہے یعنی دیکھتے نہیں ہوں کہ میں ہر وقت اپنے کھلے رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تمام صحابہ کا عمل صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہی بدری وہی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ اس سے استقلال کرتے ہیں کہ تفنا ڈھانپنا وجہ تکبر کی وجہ سے تفنا ڈھانپنا حرام ہے ایسا نہیں ہے دوستو وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا ان کے علاوہ کسی کے لیے حکم نازل نہیں ہوا کیونکہ ان کا پیٹ نکل گیا تھا بڑی عمر میں اور ان کا پاجامہ ڈھلک جاتا تھا تو ان کے لیے معافی آئی تھی یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف وہ بھی یہ نہیں کہ وہ ٹپنا ڈھانکتے ہی رہتے تھے بلکہ وہ ہر وقت اپنی دیکھتے رہتے تھے کہ ذرا بھی اگر ٹپنا کے قریب بھی پہنچ جاتا تھا تو فوراً اس کو اوپر اٹھا لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت آخری سانسوں کے اندر بھی دیکھا کہ غلام کا جو اظہار ہے وہ نیچے تخنے تک پہنچ رہا ہے آخری سانس میں تمبی فرما رہے ہیں عرفا اظہار کا یا غلام اے غلام اپنے اظہار کو اوپر کر لے تخنے کھول لے اور حضرت نے جو فرمایا کہ دوزخ کی وعید نہیں آتی معمولی گنا پر یہ بڑا گناہ ہے ٹکنے ڈھانکنا اس لیے جب چل رہے ہوں بھیا اور دوستوں اور بیٹھے ہوئے جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں دو حالتوں کے اندر اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھنے کا اہتمام رکھیں اتنا کھلا رکھیں کہ کسی کو بدگمانی بھی نہ ہو بدگمانی کا موقع بھی نہ دیں کوئی کہے کہ ان کے ٹخنے ڈھک رہے ہیں اتنا اوپر رکھیں کہ صاف نظر آ جائے چلتے ہوئے کہ بھائی نہیں ان کا ٹخنا کھلا ہوا ہے ہے نا تو یہ ہمارا ظاہر جو ہے اللہ والا بن جائے گا اللہ والوں جیسی شکل بنائیں گے ایک دن اللہ تعالیٰ اس میں حقیقت بھی ڈال دے ہے نا پہلے جس دن بنتا ہے پھر روح ڈالی جاتی جس دن پہلے بنتا ہے اس کے بعد روح آتی ہے ہم ظاہر بنائیں گے اللہ والوں کا تو اللہ والوں کی روح بھی پھر اللہ پاک ہم رحم کھا لیں گے کہ یہ میرے پیاروں کی شکل میں ہے چلو اس کو بھی اپنا بنا لیں بس کام بن جائے گا دوستوں کو اور باقی جو عمل بتاتے رہتے ہیں سارا مضمون ہمارا اسی پہ اسی پہ ابتدا ہو اور اسی پہ اختتام کہ بھائی نظر کی حفاظت کرو نامحرم عورتوں کو مت دیکھو چاہے کتنا قریبی رشتہ ہو لیکن اگر نامحرم ہو اس کو ہرگز مت دیکھو اس کی قربت بھی اختیار نہ کرو میرے مرشد فرماتے تھے جو اسباب گناہ کے قریب رہے گا وہ اس میں مبتلا ہو جائے جو آگ کے قریب رہے گا آگ کی گرمی آئے گی کہ نہیں آئے گی دوست اس لیے قریب بھی مت رہو ممکن حد تک ان حسینوں سے نامیرم سے دوری اختیار کرو تو نگاہ کی حفاظت نامیرم عورتوں سے اور ایسے لڑکے جو ابھی ٹین ایجر ہوتے ہیں جن کو جو ابھی جوانی کی سرحد پہ قدم رکھے ہوئے نوجوان اور ان کے ابھی داڑھی موچ نہیں آئی ہوتی ان کے چہروں کے اوپر کشش ہوتی ہے حدیث پاک بات بھی ہے کہ ان کے اندر حوروں کی لمحات ہوتی ہیں ان کو مت دیکھنا چاہیے امرت ان کو کہتے ہیں صوفیانہ اصطلاح کے اندر امرت کہتے ہیں ہمارے ہمارے جمع ہے اور ہمارا سنگولر ہے تو ان کو بھی دیکھنا منع ہے جب داڑھی موچ آ جائے خوب دیکھو بھائی تو یہ دو چیزیں ہیں کہ نگاہ کی حفاظت کر لو اور دل کی بھی حفاظت کر لو دوستو دل کے اندر بھی کسی نامحرم کا یا کوئی گندا خیال گانے کا خیال اور نامحرم کی تصویر کا خیال نامحرم کا خیال کوئی گندا خیال مت لے کے آؤ اور اس کا طریقہ یہی ہے بھائی اللہ کی طرف متوجہ رہو اپنے آپ کو مصروف رکھو اگر گندے خیالات آنا شروع ہو جائیں تو ان کو بھگانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ بھگانے سے اور چپکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے اوپر توجہ ہی مت خیالات کا آنا برا نہیں ہے ان کا جان بوجھ کر لانا اور ان سے حرام مزہ لینا وہ منع ہے وہ حرام ہے تو بس یہ کام نہ کرو دل کو اپنے پاپ و صاف رکھو اور مشغول رہو اگر تنہا رہیں گے گندے خیالات اور آئیں گے اور پھر شیطان اس میں مبتلا کر دیتا ہے گناہ کرا دیتا ہے اور زیادہ آگے کی منزلیں وہ گناہ گناہ کی کرا دیتا ہے تو اس لیے یہ چار کام میرے حضرت نے فرمائے کہ جو شخص یہ چار کام کر لے گا وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا تو آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ بھائی دیکھو فائدے میں رہو گے میرے دوستو ہمیں آپ سے کوئی چندہ نہیں چاہیے ہمیں آپ سے کوئی شہرت نہیں چاہیے ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہم آپ کو فائدے کی بات بتلا رہے ہیں فائدے کی بات کو قبول کرنا چاہیے اور قبول کر لو کہ اس ارادہ کر لو کہ آج سے ہم داڑھی کو کاٹیں گے نہیں ایک مٹھی جب تک نہیں ہو جائے گی ہم کتریں گے نہیں ایک مٹھی داڑھی رکھ لو ٹپنے کھلے رکھو اور آنکھ کی حفاظت کرو اور دل کی حفاظت بس چار کام ان شاء اللہ تعالیٰ بیڑا پار ہے انشاءاللہ اللہ پکی ہے وآخر رات الحمد رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وب